اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ننکانہ کے رہنما حضرت حاجی عبد الحمید رحمانی صاحب کو تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں الحمد للہ وقت والصلاة والسلام على من لا نبی آباد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یارحم الراحمین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ان کنتم تم اللہ اللّہ فتح بہونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے جو ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے مولا یا سلم سلم دائمن آبادن اعلیٰ حبیب کا خیر خلق کل ہوئی حول حبیب اللہ دی ترجا شفا شفاعت کل حول میں لا عالم بلغل اللہ بے کمال ہی کا شفت دو جا بے جمال ہی حسنت جمی و خصال ہی صلو علیہ وآلہ میں میرے دوستوں کو علم میں نہ کوئی عالم ہوں نہ کوئی فاضل ہوں بہرحال علماء کرام کی پاؤں کی خاک کے صدقے ننکانہ صاحب میں تحفظ ختم نوت تحفظ نمور رسالت تحفظ نمور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمین کے لیے کام کرتے ہیں اور علماء کرام کی شفقت ہے کہ ہمیں اسٹیج پہ بلا لیتے ہیں وغیرہ کہاں میں اور کہاں یہ مقام اللہ اللہ این سعادت بزور بالو نیست تانہ بخشن خدائے بخشندہ ختم نوز کانفرنس ہے مجھے پچیس سال سے زیادہ ہو گیا یہاں آتے ہوئے الحمدللہ للہ ورفان رفان اللہ کا ذکر ہم کیا کریں گے اللہ نے ان کی شان بڑھائی ہے اور انہیں کا کام ہے اللہ ہی کرے گا ہم تو اپنی یاد کے لیے آتے ہیں حاضر لگواتے ہیں گر قبول افتد حض و شرف ختم نوت کے کام کو روکنے لیے کے لیے ان سازشیوں نے نموس رسالت کا کام ہمیں دے دیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بہت پرانی بات ہے کہ وقتاً فوتر ہمارا امتحان لیتا رہتا ہے یہ اور اکثر ہنود ینود بدریہ قادیانی یعنی مردود یہ کام کرتے ہیں بہت لمبی کہانی ہے کانپور کی مسجد میں بھی یہ واقعہ ہوا چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے بورے آڑے آئے جب علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو یہ بات انہوں نے وہ کہی تھی جو یورپ والوں نے ایک کمیشن بٹھایا تھا کہ فردن فردن تو مسلمان خریدے جا سکتے ہیں من اصل قوم جب ان کے نبی کی شان پہ آنچ آئے تو یہ یوں مچل جاتے ہیں کہ سنبھالے نہیں جاتے طوفان بن جاتے ہیں تغیان بن جاتے ہیں ان کا کیا علاج کیا جائے تو انہوں نے جو مشترکہ علامیہ جاری کیا تھا تو اس کا انہوں نے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے درتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو اور افغانیوں کے غیرت و دی کا ہے یہ علاج ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو اور پھر انہوں نے نکالنے کی کوشش کی وہ دوہرا رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا کہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گا الحمد میری عمر ستتر سال ہے میں نے پاکستان بندے بھی دیکھا یہ خود نمائی نہیں کرنے لگا نعرے بھی لگائے ننگے پیر ساتویں جماعت میں پڑھتا تھا گورنمنٹ ہائی اسکول اندر میں ننگے پاؤں ننگے سار پھٹے کپڑے بدلے کھلے لے کے رہیں گے پاکستان تیرا باپ بھی دے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آج وہ کہاں گیا منگل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے یہاں بات ہوئی امریکہ کی اغیار کی جفاؤں سے گھبرانے والے نہیں ہیں احباب کے خلوص کے مارے ہوئے ہم یہ قادیان نے ہمیں کچھ نہیں کر سکتے یہ تو نمک کے برابر نہیں ہے امریکی تو بزدل ہیں لاشیں اٹھا نہیں سکتے امریکی نواز کا بیڑا گرک ہو گیا یہ جن کے منہ میں ڈالر آ گئے ہمارے حکمران ستوجا ملک ہیں اس وقت اسلامی نام نہاد اسلامی کسی کو ضرورت ہوئی کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور ان کو کہے کہ ہمارے نبی پہ آنچ آئی ہے ہم کٹ مرنے والے ہیں نہیں ہوئی کسی حکمران کو یہ مجاہدین کو ہوئی ہے یہ فخر انہیں ہے اور میں نے دیکھا بات کیا گئی کہ وہ ریلوے کا وزیر جو سیکولر ہے اور بالکل سیکولر ہے اس نے دو کروڑ کا اعلان کر دیا اللہ نے اس کی پکشش کرنی تھی تو طالبان نے جیسے بھی ہیں پاکستان کے میں طالبان تو مانتا ہوں افغانستان کے دو دفعہ الحمدللہ جہاد پہ گیا ہوں دو دفعہ اپنی ٹیم لے کے ٹرک لے کے گیا ہوں بے خوف و خطر گیا ہوں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں الحمدللہ اس لیے کہ روا میں دوڑتے پھرتے کہ ہم نہیں قائل جو آستہ سے نے ٹپکے وہ لہو کیا ہے دو دفعہ گیا ہوں اور پاکستانی طالبان جو امریکہ نے امریکہ نے بیچ میں بنائے ہوئے ہیں ہمیں بدنام کر رہے ہیں ہمارے طالبان کو ہمارے مجاہدین کو بدنام کر رہے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جا غلام احمد تمہیں ہم نے معاف کیا ہم نے تمہیں معاف کیا اور اس لیے کس لیے کہ نبی کا جو غلام ہے میرا وہ امام ہے ہم ننکانے والے الحمدللہ خاص طور پہ مولانا اللہ وسایا کی تاون سے دیگر علماء کرام کے پاؤں کے خاک کے صدقے کام کرتے ہیں اور ہمیں الحمدللہ اسی ممالک میں جب مرزا تہر تھا پھر دوسرا مرزا آ گیا اسی ممالک میں گالیاں نام دے کے دیتے تھے اور ہمیں فخر تھا کہ نبی کا دشمن ہمیں گالی دیتا ہے لیکن یہ بات بتا دوں کسی صاحب دوگ نے کہا تھا کہ ڈر سے سوتا نہیں رات کو مرزا تاہر ڈر سے سوتا ہی نہیں رات کو مرزا تاہر آنکھ لگتی ہے تو ننکانا نظر آتا ہے دس منٹ ملے ہیں بات لمبی نہیں کروں گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر تاجدار ختم نبوت زندہ باد حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب زندہ حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب زندہ نعرہ تکبیر زندہ اللہ اکبر بات صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے ستاون ملک اور ہمارے پاکستانی حکمران اللہ ان کو ہدایت دے دے نصرات مستقیم مطالبہ کر کے او آئی سی کا اجلاس بلا کر توہین رسالت کا ملزم گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا منظور کروائیں کیونکہ بھائی ٹھیک ہے یہ بات منظور ہونی چاہیے اور پھر ایک جو مجھے خطرہ ہے میری عمر کے حساب سے میرا وجدان جو کہتا ہے جو یہ قادیانی جن کی سرپرستی ہمارے کر رہے ہیں یہ حکمران اور بیچ میں بات آ گئی آسما جہانگیر لانٹی کی ماں فوت ہو گئی تو نواز شریف وہاں جا کے فاتحہ پڑتا ہے اور میں نے دیکھا کہ نوائے وقت کے پہلے صفحے پہ شیزان کے اشتہار لگے ہوئے ہیں نوائے وقت کا مدیر مجید نظامی میں بے باک ہو کے کہتا ہوں نظریہ پاکستان کا حامی بنتا ہے اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی ہے اور نظریہ پاکستان کا وہ صدر ہے لیکن اس کو شرم نہیں آتی اس بات کی کہ قادیانیوں کے شیزان کی وہ جو ایڈورٹائز ہے وہ پہلے صفحے پہ لگاتا ہے اس کی آپ مذمت کرتے ہیں نہیں لگانی چاہیے اگر وہ مسلمان ہے اور ہے ہو سکتا اس اس کے کے علم نہ ہو سباڈی نہیں لگاتے ہوں اس کو اس کو بند کر دینا چاہیے یہ جو نواز شریف برادران چودھری برادران دیگر جو سیاستدان خدا بندہ نے سیاست خدا بندہ نے ریاست آسما جہانگیر کے گھر جا کر فاتحہ پڑی ہے اور جو جنازہ جس نے پڑھایا ہے آپ کو پتا ہے مولانا مودودی کے بیٹے نے وہ کیا ہم کریں احباب اغیار کی جفائیں تو زخمی نہ کر سکیں احباب کے خلوص کے مارے ہوئے ہم ہماری اپنی بات ہے ہم اپنوں کے مارے ہوئے ہیں قادیانی کچھ نہیں بگاڑ سکتے قادیانی نوازوں کو ہدایت دینی چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ مل کر انہیں سمجھانا چاہیے بریف کرنا چاہیے کہ قادیانی کیا ہیں امریکی کیا ہیں یہودی کیا ہیں اور یہ جو ہے ایک آخری بات پر کر کے ختم کرتا ہوں اجازت چاہوں گا کہ مجھ سے پہلے بھی عبد الحمید لون صاحب نے میں تو ان کی خاک کے برابر نہیں میرا نام بھی عبد الحمید رحمانی ہے ایک عبد الحمید سلطان عبد الحمید کا واقعہ بتا کے اس وقت میں ترکی کا آخری تاجدار کہہ لیں خلیفہ کہہ لیں جو ٹم ٹماتا چراغ تھا وہ تھا تو اس وقت بھی یورپ میں ایک فلم بنی تھی اسے پتا چلا اس نے یورپ کے اتاشی کو بلایا اور کہا دیکھو مجھے خبر ہوئی ہے کہ ایک فلم بنائی ہے آپ نے یورپ میں انگلینڈ میں اور اس میں نبی کریم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی ہوئی ہے اس نے کہا بنائی ہے جی انہوں نے کہا وہ نہیں چلنی چاہیے اتاشی کہنے لگا نہیں جی وہ تو چلے گی ہم تو اصول کے پابند ہیں ہماری تو ٹکٹیں بک گئی ہیں ہم تو بند ہو نہیں سکتے میری حکومت جو ہے اپنی ساری دنیا میں ہماری حکومت ہے دا سن نیور ان دا برٹش پیر سورج خروب نہیں ہوتا ہم نہیں بند کر سکتے اس نے کہا بند کرنی پڑے گی اس نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے اس نے کہا پھر یہاں ٹھہرو اندر گیا تلوار لایا نکالی میز پہ رکھتی تیری حکومت اور میری حکومت کا مقابلہ یہ تلوار کر گئی فیصلہ تلوار کر گئی ٹانگیں کاپنے لگ گئی پہ پسینہ آ گیا اسی وقت وہ ٹن ٹن ٹن ٹن جو ہوتا تھا وہ کر دیا کہنے لگا حضور نہیں چلے گی نہیں چلے گی لاتوں کے سے نہیں آسان ہو ہے بے بنیاد آ حکمرانوں سمجھ لو یہ جمے غفیر آپ کو بہا کر لے جائے گا آؤ ہم عہد کریں کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے جو ہمارے ہمارے مفاد کے تحفظ کریں گے نبی کی نموز کا تحفظ کریں گے صحابہ کرام کے نفوز کا تحفظ کریں گے اور اولیاء کرام کی نموز کا تحفظ کریں گے اور ختم نبوت کے تحفظ کریں گے ہم ان کو بور دیں گے دوسروں کو نہیں دیں گے اور دوستو ستونجا چڑیاں ہوں تو جال لے کے اڑ جاتی ہیں ہم تو ستونجا اسلامی مبالک ہیں لیکن کیا بیڑے ہیں آخر میں میں یہ اس شیر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی